دوست

اللہ تو وسلام یا نبی اللہ علی صحیب قیا نور اللہ حبیب فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم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 اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین چودہ سو بتیس ہجری کے ذوالحجت الحرام کی آج بارہ تاریخ ہے اور بقرعید کا تیسرا دن جس کو ہمارے یہاں تیسری عید بھی کہتے ہیں اور بعض لوگ باسی عید بھی کہتے ہیں آج انشاء شاء اللہ ہمارے یہاں دو اونٹوں کو نہر کیا جائے گا جی ہاں اونٹ کو نہر کرتے ہیں جبکہ بکرے وغیرہ کو ذبح کیا جاتا ہے اونٹ کو نہر کرنا سنت ہے اونٹ بڑا زبردست اور کداور جانور ہے قرآن و حدیث میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے آپ کو حصول و برکت کے لیے ایک حکایت عرض کرتا ہوں حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں داخل ہوئے وہاں ایک اونٹ نظر آیا جب اس اونٹ نے نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو رونا شروع کر دیا رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم و شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے کوہان پر دست شفقت پھیرا تو وہ چپ ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ کا مالک کون ہے بس ایک انصاری صحابی حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ یہ میرا اونٹ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس چوپائے کے متعلق جس کا تمہیں اللہ تعالی نے مالک بنایا خدا کا خوف نہیں کرتے اس اونٹ نے مجھ سے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور مسلسل کام لیتے ہو وعلیکم السلام میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں اس حدیث پاک سے ہمیں کئی مدنی پھول چننے کو ملتے ہیں جن میں ایک تو یہ کہ اللہ کے پیارے رسول رسول مقبول بی بی آمینہ کے ناکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانوروں کی زبان بھی سنتے تھے اور جانور بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جانتے پہچانتے اور ساتھ ہی مانتے بھی تھے اور یہ بھی جانور سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ ہماری فریاد رسی کریں گے تو ان سے مدد مانگی اونٹ نے فریاد کی اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو دست شفقت پھیرا پیار دیا تو وہ چپ بھی ہو گیا اور پھر اس کے مالک کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طلب کیا اور اس پر انفرادی کوشش بھی فرمائی اور اونٹ کی شکایت پہنچائی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور کام مسلسل لیتے ہو تو جانور پر بھی اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں لا دینا چاہیے اس کی حیثیت سے زیادہ کام نہیں کرنا چاہیے اور اس کو چارہ وغیرہ بھی ڈالتے رہنا چاہیے فکا کرام رحمہ محمد اللہ السلام فرماتے ہیں کہ جب جانوروں کو پالے پرندوں کو پالے تو اس کو دن میں پچاس مرتبہ چارہ دکھائے دانا چارہ یعنی کہ مبالغہ یعنی اس کو کیونکہ یہ بے زبانی فریاد کس کو کرے گا تو اس لیے اس کو کھانے پینے کی تکلیف نہ دی جائے تو نہ صرف اونٹ بلکہ کسی بھی جانور کو تکلیف نہ دی جائے حاجی علی قبضوں کی نہیں کچھ حاجی علی قبضوں کری گری کتنی بار لگی بندنا کرنا اونٹ کو پہلے چارہ دکھا دیجئے پانی پلا دیجئے چارہ کھلا دیجئے کیونکہ وہ ان کو زبا کرنے سے پہلے چارہ کھلانا چاہیے پانی پلانا چاہیے اور ایک جانور کو دوسرے جانور کی موجودگی میں اس کے سامنے ذبح کرنا منع ہے اور ان کے سامنے چھری تیز کرنا بھی منع ہے آپ لوگ اس طرح بیٹھیں گے اسکرین پر آپ کو نظر بھی آئے ماجد وعلیکم السلام خرید خلیل بسم اللہ حاجی علی رضا اگر میری آواز سن رہے ہیں تو دونوں اونٹوں کی مہار پکڑ کر ان کا قبضہ لے لیں کیونکہ یہ دونوں مجھے توحفے میں ملے نا تو ابھی تک میں نے قبضہ تو لیا نہیں ان کا اور ان کے مناظر بھی دکھا دیجیے گا جی ہاں قبضہ انہوں نے لے لیا میری وکی میرے وکی نے اب ان کا منہ وغیرہ باندھنا شروع کرے ایک کو ایک اونٹ کو کہیں دور لے جا کے یہ دوسرے کو نہ روتا نہ دیکھیں یا الٹا کھڑا کر دیں تاکہ اس کو یہ اونٹ نظر نہ آئے لیکن پبلک اکٹھی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں اچھل کود نہ کرے ارے اگر بابا اونٹ کو کسی کا اونٹ اونٹ کو اگر اونٹ کٹتا نظر آ جائے تو ان میں ایسا شعور ہوتا ہے کہ یہ اس کو محسوس کریں گے کہ نہیں یار اب میری باری ہے سر احادیث مبارکہ میں مہمان ہے کہ ایک کے سامنے دوسرا جانور زبان نہ کیا جائے تو پین ممکن ہے کہ وہ کسی وجہ سے بچ کے خون دیکھ کر بچ کے اس کا اپنے ذات بھائی کو دیکھ کر کے یہ اچھل کود کر رہا ہے اس وجہ سے کوئی اس کو تشویش پیدا ہو کچھ تو ہوگا نا منع کرنے کی حکمت تو یقیناً میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر حکم جو ہے وہ حکمت پر مبنی ہے بے شک جیسا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک منظر ملازہ فرمایا کہ ایک صاحب بکری کو ذبح کر کے لٹا کر بکری کو لٹا کر اس کے سامنے چھری تیز کرنے لگے تو کچھ اس طرح اس سے ارشاد ہو گیا کہ کتنی موتیں مارو گے بکری چھری کو دیکھ رہی تھی تو جانور کو بلا ضرورت خوف زدہ کرنا بھی منع ہے یہ مطلب بٹھانے کی ٹرائی کی جا رہی ہے یہاں بھی اونٹ کو بٹھایا جا رہا ہے یہ بیٹھے گا پھر اس کا دایا پاؤں جو ہے نا گٹنا موڑ کے اس کا دایاں پاؤں باندھا جائے گا ایک پاؤں باندھ کر تین کھلے رکھ کر کھڑے کھڑے اس کو نہر کیا جاتا ہے یہ جو کھلا ایک پاؤں ہم دوسرے جانوروں کو دیکھتے ہیں تو چاروں باندھتے ہیں یا تین باندھتے ہیں اس کا تین کھلا رکھنا ہے ایک باندھنا تو اس میں کوئی حکمت ہے یا یہ بھی ایک سنت یا کوئی طریقہ کار سے ثابت ہے یہ قرآن پاک میں طریقہ لکھا ہوا ہے ایک آیت میں آیت تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن ایک پاؤں باندھ کر تین پاؤں سے وہ کھڑا رکھنے کا ہے وہ حج کے بیان کا وہ سورت الحج میں ہے وہ قرآن پاک میرے پاس ہوتا نا کنجولی میں تو ڈھونڈ کر اپنے وہ آیت مبارکہ کوئی ڈھونڈ دیتا نا عقیل کو شاید مل جائے آپ لوگوں کو مل جائے قرآن پاک میں آئے تھے سورت سورت الحج میں جس میں اونٹ کا ایک پاؤں باندھ کر تین ٹانگوں پر کھڑا کرنے کا نار کرنے سے قبل کسی کو آیت یاد نہیں ہوئی اگر کنزول ایمان لے لیے آئے تو یہ ڈھونڈ دیں گے ان سورت الحج جایا یہ خودی کا خودی کا ذکر ہے یہاں

نیچے کنزولی بند ہے کنجولی ماننا

اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اکبر اکبر اکبر لا الہ الا سورت الحج میں جڑا ہدی جو ذکر ہے خدا آیا تھا پگ بندن نے تیرے کے یاد ان حافظ شاید وہ کہیں نہیں کنزول ایمان شریف گھر میں تو ہوں ہوں یار نیچے جی جو ہے وہ جانور جو جو جو جو نے حج جانور سورت الحج بھی اگر ہوتی اکرو پگ بندن تذکر نہر تانے کے جو غالب گمان ہے پاپا بابا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ اکبر اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الله والله الله نماشمر ولله الحمد الله اما الله لائی لا الله الله والله ولله الحمد الله اما الله لائی لا الله الله والله ولله الحمد الله الله الله الله اكبر اكبر لا اله الا اكبر الله الله الله الله الله الله الله الله اكبر اكبر اكبر اكبر اكبر اكبر اكبر الحمد لا لا اله اله الا الا الله الله اكبر اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر الله لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد اهلا اهلا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 یہ تو یہ تو بابا جب تک کہ اونٹ اپنی پوری ترقی میں قابو میں نہ آئے اس وقت اس کو پھر نہر نہیں کیا جاتا بس ضد پکڑ لے تو اونٹ اگر ضد پکڑ لے اور اگر یہ جنون ہو جائے نا جنون پھر اس کو قابو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو عموماً رش میں چانس زیادہ ہوتا ہوگا نا کہ جب یہ اتنا سارے لوگ دیکھے تو یہ اصل ہے مانوس ہونے والا جانور ہے ہاں، سواری بھی ہے نا یہ ہاں، سواری کا جانور مانوس بھی ہو جاتا ہے انسانوں سے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے بہت سارے انعامات میں سے ایک انعام یہ ہے کہ ساری مخلوق انسان سے ڈرتی ہے ورنہ ایک چوہے کا بھی خوف اڑیا اور حملے کرنا شروع کر دے نا تو سناٹا ڈال دے اور دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم لوگ بہت ڈرتے ہیں ہم ڈرتے ہیں فکری ہی ہے کمرے ورنہ ہر مخلوق حتیٰ کے جن انسان سے ڈرتا ہے اچھا ہاں ہر مخلوق ہے اور جن نظر ہم کو کہاں نظر آتا ہے جن فرشتے مستفنا ہیں نہیں کیا جن کو نہیں پتا کہ یہ ہم کو نظر نہیں آ رہے مگر اس کو بھی جب اس کے تو حل ہے نا تل کرسی پڑنے سے بعضوں کا جل جاتے ہیں اچھا, اچھا۔ اسی طرح ہاں۔ ابا وہ آپ بتا رہے تھے کہ اس کے ذبح کرنے کے جو ٹانگ وغیرہ باندھنی اور قرآن پاک کی آیت تلاش کی جا رہی تھی اس سے متعلق اگر ہم اب ہمیں کچھ مدنی کھلاتا فرما ہاں وہ آیت تلاش کر لیے میرے پاس اس وقت کنزول ایمان ہے اور پارہ ستارہ سورت الحج کی آیت نمبر چھتیس میں اللہ تبارہ کا مطالعہ ارشاد فرماتا ہے فائدہ جب فن کورف نواگی الح میرے آقا نعمت امام میں النت سواف جسا کرنا فنکرو فن قرف نواگی الحیغ سواف میرے آقا نعمت امام میں سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان ہے شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان اس کا ترجمہ ترجمہ اپنے شعرا افاق ترجمہ قرآن کنز ایمان کا کنز ایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں تو ان پر اللہ کا نام لو ایک پاؤں بندے تین پاؤں سے کھڑے وجبت جنوبها فكلوا منها پھر جب ان کی کروٹیں گر جائیں تو ان میں سے خود کھاؤ پیدا و جب جنوبا سکو من رہا وا تمہیں ملک و تمہیں ملک مل کر سخرنا لكم لعلكم تشكرون كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون پھر جب ان کی کروٹیں گر جائیں تو ان میں سے خود کھاؤ اور صبر سے بیٹھنے والے اور بھیک مانگنے والے کو کھلاؤ ہم نے یوں ہی ان کو تمہارے بس میں دے دیا کہ تم احسان مانو جی علی بتا رہا ہوں میں آپ کو دیکھا نا بس میں دے دیا قابو میں دے دیا ہاں ٹھیک ہے ابھی آپ اعلان کریں گے تو اونٹ کے ذبح کرنے کا یہی مصنون طریقہ ہے یہ اس میں خزان الرفان میں لکھا ہے کہ ایک پاؤں بندہ ہوا اور تین پاؤں سے کھڑا ہو اب اونٹ کے سالوں میں نیچے رہی بات ہے نہیں کسی کے پاس وہ دعا میری ہے جی علی إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض غنيفا حنيفا وما أنا من المشركين صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اب نہر کر دیجئے اطلاع دے دیجیے نہر ہو جائے تو پانی بھی نہر کا مزہ آپ اوپر رہو اوپر رہو آپ ہلنا نہیں وہاں سے ہو گیا ہو گیا اب ہلتے ہوئے دکھا رہے گرتے ہوئے گرتے ہوئے دکھا رہے نہ ہر نقطہ کر ان کی وجہ تشویش ہوتی ناگرین کو بتا رہا ہوں بتا رہا ملک کے نام ہاں تو ٹھیک چکی اللهم تقبل من سید میر مولیا رد اللہ تعالیٰ سید النابدر غفاری حاجی عبد الرحمن امینہ حاج عاشم حدیم عرفان كما تقبلت من خليلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحبيبك محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم کرنے کا منظر باقاعدہ ہم کو مکمل کیوں نہیں دکھایا گیا دراصل اس میں مجبوری ہے کہ دنیا کے بے شمار ممالک میں یورپین ممالک میں اور کئی ممالک میں یہ تقریباً ایک سو چہتر ون سیونٹی سکس ممالک میں یہ ہماری نشریات دیکھی جاتی ہیں مدنی چینل کی کم و بیش تو اس میں اب ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں تو اس میں طرح طرح کے مطلب لوگ ہوتے ہیں اور اس پر وہ بس وہ فتنے کا خوف ہے کہ ہم نے اب میں کیا عرض کروں کہ ایک بٹن دبا کر پوری پوری آبادیاں تباہ کر دینا تو چلتا ہے لیکن ایک جانور کو چھری چلانا ان کے نزدیک چلتا نہیں ہے یہ اس میں آپ سمجھ جائیں تو ہم نہیں چاہتے کسی ملک کے لوگوں کو بہانہ مل جائے اور وہ ہماری نشریات کو بند کر کے جو نیکی کی دعوت کا ایک بہت بڑا کام ہو رہا ہے اس پر کوئی قد قن لگا دیں پابندی لگا دیں اور نشریات کو بند کر دیں کہ ظاہر ہے کہ جس ملک میں ایئرپورٹ پر اترنے کی اجازت نہیں دی جائے گی تو تیارہ اترے گا نہیں تو لاکھوں کروڑوں مسلمان اس سے محروم نہ رہ جائیں ہماری نیکی کی دعوت سے آئندہ کے لیے تو اس لیے ہم یہ دکھاتے نہیں ہیں نہار کرنے کی تیاری ہو رہی ہے ابھی اس کو پہلے کچھ دیر بٹھایا جائے گا اب جیسے یہ اونٹ کو آپ بیٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو جیسے یہ اونٹ بیٹھتا ہے تو بیٹھتے ہی ان کے ایک پاؤں اس کا باندھ دیا جاتا ہے تو باندھنے کے لیے اونٹ کا بیٹھنا بہت ضروری ہے تو گھٹنے گھٹنا اس کے دو ہی جوڑ ہوتے ہیں پاؤں میں عام جانوروں کے جس طرح تین ہوتے ہیں نا اس کے دو جوڑ ہوتے ہیں تو جب یہ بیٹھ جاتا ہے نا تو یہ اب ایک جوڑ اس کا گھٹنے والا باندھ دیں گے نا اب یہ کنٹرول میں آ جاتا ہے ایک ہی جگہ یہ اس کا پاؤں فولڈ ہوتا ہے دیکھیے اور اس کا منہ احتیاطن باندھ دیتے ہیں تاکہ یہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ غصے میں آ کر کسی کو پکڑ لے تو پھر جب تک گوشت کا وہ حصہ جدا نہ کر لے یہ چھوڑتا نہیں ہے یہ مشہور ہے چھوڑ بھی دیتا ہوگا لیکن اس کا غصہ جو ہے بہت خراب ہے اور اس میں چونکہ اس کی گردن لمبی ہے نا اس کی وجہ سے بہت وزن اٹھا سکتا ہے تو کسی کا سر پکڑ کر زمین سے بلند کر دینا بھی اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ سمجھو کہ ایک چلتی پھرتی کرین ہے یہ منہ سے اگر کوئی چیز اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی لمبی گردن والا ایک جانور بنایا زراف زراف جی ہاں اس سے لمبی گردن وہ بہت شریف جانور ہے جی ہاں۔ زراف بھی اونٹ ویسے شریف ہے آپ دیکھیں اتنی پبلک ہے کچھ بھی نہیں بولتا بےچارا لیکن ظاہر ہے کہ جب شریف کو بھی غصہ آتا ہے تو کچھ نہ کچھ وہ اظہار کرتا ہے اس کا اور بہت غریب جانور ہے اونٹ بچے سے بھی یہ چل پڑتا ہے بچہ بھی اگر اس کی مور پکڑ لے تو یہ چلتا ہے اور یہ بھی قبلہ رو اس کا چہرہ کیا جائے رو اس اونٹ کا چہرہ بھی بتایا گیا کہ قبلہ روح ہے جو پچھلا اونٹ ہم نے ذبح کیا اس میں یہ سات حصے ہم نے ڈالے تھے حضرت سیدنا امیر معاویہ اور حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نما پھر ایک میرے والد مرحوم حاجی عبد الرحمان پھر میری مرحومہ امی جان اور میری نانی جان اور میرے نانا جان حاجی ہاشم اور ہمارے میرے ساتھ جو علی رضا ہوتے ہیں حاجی علی رضا ان کے مرحوم بھائی عرفان ان کے حصے میں ہم نے اس میں رکھے تھے سات حصے اب جو اونٹ یہ جو باندھا جا رہا ہے اس میں یہ سات حصے ہیں میرے آقا اعلی حضرت میرے آقا نعمت سیدی مرشدی قطب مدینہ میرے مرحوم دادا جان میری دادی جان اور میری تین مرحومہ بہنیں حنیفہ عائشہ ختیجہ یہ سازش ہے اب یہ جو اونٹ تیار ہو رہا ہے اس میں ہے چونکہ مجھے تحفے میں ملے دونوں اونٹ تو میں جس کا چاہوں حصہ رکھ سکتا ہوں قربانی میں اللہ ان سب کو جزا خیرتہ فرمائے جنہوں نے مجھے دو اونٹ دیے مختلف لوگوں نے مختلف عیسائی بھائیوں نے اسی طرح مجھے اور بھی بڑا جانور ایک ملا تھا تحفے میں چند بکرے بھی مختلف عیسائی بھائیوں نے دیے بعضوں نے سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ثواب کے لیے انہیں سرکار کی بارگاہ میں نظر کرنے کے لیے ان کے نام پر ذبح کرنے کے لیے چند بکرے بھی دیے تھے اللہ ان سب کی قربانیاں قبول فرمائے اور سب کو جزائے خیر عطا فرمائے دونوں جہاں کی بلائیاں نصیب فرمائے یہ بابا اس کی خاص خصوصیت ہم تمام مسلمین اور مطلب مومنین مومنات وغیرہ کر کے بھی اصال ثواب کر سکتے تو اس تو سب کو پہنچے یہ جو ہم خاص نام لے کر جو عیسال ثواب کرتے ہیں اس کی کوئی خاص برکت بھی ظاہر ہوتی ہے دراصل یہ تو ان ناموں کی طرف سے قربانیاں ہیں اگر سات کے بدلے آٹھ کی طرف سے قربانی کریں گے تو پھر کسی کی نہیں ہوگی نا اچھا, اچھا۔ سات ہی حصے ہو سکتے ہیں بڑے جانور میں اور چھوٹے میں ایک دو حصے نہیں ہو سکتا دو حصے ڈالیں گے تو کسی کی بھی نہیں ہوگی اب سال صاحب ساری امت کو کر سکتے ہیں تو جس چیز کا نام ہم لیتے ہیں نا تو اس کو خصوص اس کو فرحت ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے مثال کے طور پر دعوت ہے آپ دسترخوان چن دیا گیا اور انواع اقسام کی نعمتیں اس پر سجا دی گئی تو کسی کسی کو بولتے ہیں عمران آپ لو بھائی لیجئے نا اب میں نے دو کے نام لیے سب کے نام نہیں لیے جن دو کے نام لیے ان کو خوشی زیادہ ہوگی اور یہ ایک ایسا مطلب انداز ہے کہ اب بھی جو میں نے صرف دو کے نام لیے ان دونوں کو ضرور خوشی ہوئی ہوگی اور ان دو جو دوسرے ہیں ان کو شاید وہ چیز نہیں ملی ہوگی حالانکہ دیکھ سبھی رہے سن سبھی رہے کیوں بھائی ثاقب بھائی ہے نا یہ ایک نفسیاتی طور پر زندوں کو بھی خوشی حاصل ہوتی ہے اسی طرح مرحومین ان کا بھی نام لیا جائے نا تو ان کو خوشی حاصل ہوتی ہے اب جیسے میں نے میرے میرا دادا میری چار دادیاں تھیں تو چاروں دادیوں کی قربانی الحمدللہ میں نے کی اپنے دادا جان کی ابھی ہو رہی ہے تین دادیاں اور داد... چار دادیوں کی ہو چکی نا اب میری ایک سگی دادی جو تھی نا میرے ابو کی امی اس کا نام تھا ماں فاطمہ تو اور میرے دادا جان کو بابا بولتے تھے تو یہ سب ہمارے کتیاں نے فوت ہو گئے تھے شاید یہ ہماری دادی بھی تو میں نے تو کسی کسی دادی سے بھی نہیں مل پایا نہ دادا جان سے مل پایا نہ نانا جان سے مل پایا نانی کو دیکھا تھا بچپن میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد صلی اللہ تعالی وسلم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض عنيفا وما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين شری کر دیجئے صلى الله تعالى على محمد اللهم تقبل مني كما تقبل اللهم تقبل من من فاطمہ وحنیفہ وعائشہ وختیجہ اعلی حضرت قطب مدینہ كما تقبلت من خليلك ابراهيم عليه الصلاه والسلام وحبيبك محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم ہو ہمارے ناظرین تبدیل ہوتے رہتے ہیں یہ ارشاد فرمائیے کہ جو اشعار ابھی پڑھے جاتے ہیں اس سے پہلے بھی آپ نے اس طرح کے جوابات دیے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ آپ ناظرین کی تبدیلی بھی ہوتی رہتی ہے کہ پھر ہر جواب ہارے کو یاد رہے ضروری نہیں ہوتا کہ ایک انسان جسے اشرف المخلوقات کہا گیا ہے تمام مخلوقات میں سب سے اشرف ہے سب سے افضل ہے یہ بہتر ہے اچھا ہے اب اس سچویشن میں ہوتے ہوئے اور اتنی افضلیت کے ہوتے ہوئے انسان کا یہ تمنا کرنا ایک اور ہم مسلمان ہیں الحمد للہ ازب ساتھ یہ تمنا کرنا کہ کاش کے میں اونٹ ہوتا کاش کے میں دمبا ہوتا کاش کے میں فلاں ہوتا کاش کے میں یوں ہوتا پیدا نہ ہوا ہوتا اب اللہ تبارک کا تعالیٰ نے پیدا کر دیا اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ پر اعتراض بھی نہیں کرنا چاہیے یقیناً یہی حکم ہے تو یہ جو ایک عوامی وسو سے عوامی اشکالات اور عوامی طور پر جو کنفیوژن ہوتی ہے مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ یار یہ کیا بات ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا باقاعدہ مطلب جب یہ اشعار پڑے کہ کسی نے کہا تھا جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا ہے تو انسان بنے پر شکر کرنے کے بجائے تو یہ کیا ہوگا کتا بن گیا ہوتا اونٹ بن گیا ہوتا تو دمبا بن گیا ہوتا بندہ انسان ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرے فخر کرے نہ کہ اس طرح مطلب جانور بننے کی تمنا کرے تو اس یہ کئیوں کے دن وہ جب مجھ سے جس نے اس معاملے بحث کی تو کئیوں کے دنوں میں اس میں اشکالات آتے ہوں گے تیسویں پارے کے شروع میں ہاں، سورہ نبا آخری تو ان کو مطلب کہ آپ کیسے مطمئن کریں گے دراصل اللہ تبارہ کبا پر اعتراض یہ تو قطعی کفر ہے کوئی اگر اعتراض کرے تو وہ تو کافر ہو جائے اور نکاح ٹوٹ جائے اور بالکل اس کے ساری زندگی کے اعمال برباد ہو جائیں پچھلے لیکن یہاں اعتراض نہیں ہے یہاں ایک حسرت کا اظہار ہے اور یہ بڑے بڑے صحابہ کرام سے اس طرح کے اقوال منقول ہیں مثلا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کو اڑتے ہوئے دیکھا کہ ایک شاخ سے دوسرے شاخ پر بیٹھتا ہے میوے چنتا ہے تو آپ نے خوف خدا سے مغلوب ہو کر فرمایا کاش میں بھی ایک پرندہ ہوتا ایک شاخ سے دوسری شاخ پر بیٹھتا اس کے پھل کھاتا کاش میں انسان نہ ہوتا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے منقول ہے مولا مشکل کشا سے منقول ہے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی منقول ہے یہ جملہ کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا تو یہ حضرات قطعی جنتی ہیں جن کے اس طرح کے بہت سارے اقوال ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ کاش میں دمبا ہوتا مجھے خوب کھلا پلا کر فردے کرتے خوب تکڑا کرتے اور پھر مجھے ذبح کر دیتے میرا کچھ گوشت کھا لیا جاتا کچھ سکھا دیا جاتا میں کاش انسان نہ ہوتا تو یہ ذرا خوف خدا کی وجہ سے ایسا کہتے تھے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر جو ہے نا اس کا کسی کو بھی علم نہیں کہ اس کے بارے میں کیا ہے تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بہت ڈرتے تھے کہ نہ جانے علم الہی میں ہمارا حال کیا ہے یہ خوف کے غلبے کے وقت ایسا ہوتا تھا تو جب ان ہستیوں کا ایسا خوف تھا تو ہم جو ہیں گناہ گار بندے کہ ہمیں تو جنت کی بشارت بھی نہیں ملی نہ ہم نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحابیت کا شرف پایا نہ ہم کو کوئی مطلب ولایت کی ہمارے پاس گارنٹی ہے نہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی قبولیت کا کوئی پروانہ ہے کہ تم مقبول بارگاہ ہو ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ہم تو بالکل ہی نہیں کہ رات دن گناہ کرتے تو اب یہ کہ ہمارا ایمان آیا سلامت رہے گا یہ بھی نہیں پتا اب جانور جو ہے اس کا ایمان جو ہے نا اس کے ایمان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کیونکہ یہ نہ یہ کافر تو ہوتا نہیں ہے اس کا اس پر کفر بھی نہیں ہے نہ اس کو مطلب یعنی کہ کوئی کفر پر خاتمہ کا خوف ہے ایمان کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ کفر نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتا ہے جانور اس کے پیارے حبیب کو پہچانتا بھی ہے خود سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد تو الخلق توفا میں ساری مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تو یوں جانور جو ہے وہ بہت محفوظ ہے سیف ہے اب یہ اونٹ نہر ہو گیا چند منٹ کے لیے اس کو تکلیف ہوئی اب اس کی ٹکا بوٹیاں ہو جائیں گی اس کو کچھ پتا نہیں چلے گا یہاں جبکہ انسان کو کئی کئی دن تک سکرات ہوتی ہے بعض اوقات اور سکرات کی تکلیفیں جو ہے نا یہ بڑی جہاں گداس ہوتی ہیں کہ موت کا ایک جھٹکا تلوار کے ہزار وار سے سخت ہوتا ہے جس کو آپ جہاں کرنے کی تکلیفیں لکھتے ہیں جی ہاں جہاں کرنی میں نے یہی روح نکلنے کا عمل جہاں کرنے کی تکلیفیں سے تو تو ایک منگ اس کو چھری پھری نا جی ہاں اور اس میں تلوار کی ہزار پھرنا نہیں ہے پھرنا الگ اور ضرب الگ ہے چھری پھرنے سے ضرب میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے جبھی تو اسلام نے آسان سے آسان ترین طریقہ ہم کو ارشاد فرمایا زبا کا اس میں چھری بھی تیز رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا اور ایک ہی بار میں اس کو ذبح کر دیں چھری سے تیز چھری سے بار بار وہ نہیں چھری مارتے ہیں اس کو اور کند چھری سے بھی نہیں کہ تکلیف جبکہ اگر تلوار کا کسی کو وار کیا جائے تو بہت زیادہ تکلیف ہوگی تکلیف زبا میں بھی ہے لیکن اس میں زیادہ تکلیف ہے وار کرنے میں تو ایک ہزار وار سے بھی سخت اب خدا بہتر جانے کتنا سخت ہوگا ایک جھٹکا مسئلہ یہ نا کہ یہ باتیں جو آپ ارشاد فرما رہے نا یہ واقعی ایک ماحول میں ہو مذہبی سوچ سمجھ رکھنے والا فرد ہو نا وہ ان چیزوں کو بآسانی سمجھ بھی لیتا ہے لیکن یہ انسان اور جانور کے متعلق جو ابھی آپ تقابل پیش کر رہے ہیں ایک طبقہ ہے پاپا جو ان مذہبی ان کو یہ مذہبی باتیں سمجھ میں نہیں آتی یا مطلب اس طرح کی چیزیں نہیں وہ مطلب کہ مانتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے تو ان کو سمجھانے کے لیے کیا آپ مزید سمجھائیں کیونکہ آپ کو بھی ہے کہ ایک تعداد نہیں مانتی نہیں سمجھتی نہیں جو اس میں جو اس طرح کی باتیں نہیں مانتے تو اب ان کو کیسے سمجھا جائے لوگ تو خدا کو بھی تو نہیں مانتے نہ ماننے والے اسلام کو بھی نہیں تسلیم کرتے ایمان بھی نہیں لاتے تو جس کا خاتمہ کفر پر ہوگا وہ قیامت دن وہ خود بھی تمنا کرے گا چنانچہ پارہ تیس سورت النازی آٹھ سورت النبا اچھا اچھا سورت النبا سورت النبا آیت نمبر چالیس میں ارشاد ہوتا ہے قریبا ہم تمہیں ترجمہ کنزوری مان ہم تمہیں ایک عذاب سے ڈر رکھتے ہیں کہ نزدیک آ گیا ما قدمت يداه ويقول الكافر يا کو يا ليتني كنت ترابا جس دن آدمی دیکھے گا جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا اور کافر کہے گا ہائے میں کسی طرح خاک ہو جاتا تو آپ نے دیکھا کہ اس وقت جب کہ یہ کفار عذاب دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش میں مٹی ہو جاتا میں مٹی ہوتا کہ میں انسان بن کر کفر میں مبتلا ہوا اور پھنس گیا آج عذاب میں تو اس وقت قیامت کے دن یہ تمنا کرے مگر اس کا اس وقت تمنا کرنا کارا نہیں ہوگا اور اس وقت یہ تمنا خوف خدا کی وجہ سے کوئی کرتا ہے تو اس میں کوئی شرن سباہ نہیں ہے بعد لوگ یہ بھی تو تمنا کرتے کاش میں مالدار ہوتا میں وزیر بن جاتا میں ایم این اے بن جاتا میں پرائم منسٹر بن جاتا یہ تمنا بھی تو کرتے ہیں نا بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں اور پھر حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا تو اگر کوئی یہ تمنا کرے کہ میں اونٹ ہوتا یا دمبا ہوتا اور پھر عشق رسول میں ڈوبی ہوئی تمنا کرے کاش دستے آکا سے میں ہو جاتا میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ذبح ہو جاتا کہ سرکار کے دستے مبارک سے ذبح ہونا یا نہار ہونا یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر اپنے مبارک ہاتھ سے تریسٹھ اونٹ نہر فرمائے پھر مولا مشکل کشا کو بقیہ اونٹ نہر کرنے کی اجازت بخشی تو اس تریسٹھ اونٹ کو جو نہر فرمایا اس میں ہر اونٹ جو تھا وہ خود آگے بڑھتا تھا اور اس بات کی خواہش کرتا تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے مجھے اپنے مبارک ہاتھوں سے نہر فرمائیں ہر کی آر تو ہے گئے مجھ کو سب ہاں فرمائے ہر ایک کی آر تو س مجھ کو سب فرمائے تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قربا میں تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قربا میں اس کے مزید معلومات کے لیے مکتب دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطلوبہ ایک چھوٹا سا رسال ہے سگے مدینہ کہنا کیسا وہ حاصل کر لیجئے اس کو پڑھیے انشاءاللہ وسوسے دور ہو جائیں گے اور یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی آپ ملازہ کر سکتے ہیں ویب سائٹ انشاءاللہ ابھی آپ کو اسکرین پر دکھا دی جائے گی یا ایک اور بھی وبا وسوسہ متوقع کہ جن کے آپ نے مثالیں پیش کی مبارک شخصیات کی یہ آپ نے بھی فرمایا کہ ان کے بھائی غلبہ خوف ہوتا تھا سائٹ جی ہم یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ دکھاتے ہیں ان کے اوپر ایک غلبہ خوف ہوتا تھا تو یہ غلبہ خوف میں انہوں نے تو ماشاءاللہ جو کلمات اپنی زبان مبارک سے ادا کیے خوف خدا عزب اجلّہ کا ایک اس میں پہلو ہے نمایاں پہلو ہے لیکن اب ایک شخص جس کے اوپر یہ کیفیت نہیں ہے تو وہ کیا آپ کیفیت بیان کرے ضروری نہیں ہے نا کیفیت اب کیفیت نہ ہو تو اس کو کیا اعتراض کا نام دے دیں گا یا جو بول رہا ہے کیا آپ کے پاس کوئی سا آلہ ہے کہ آپ اس کو چیک کر لیں گے کہ یہ خوف خدا کی وجہ سے بول رہا ہے یا ویسے ہی کہہ رہا ہے تو کیا حکم کیا لگائیں گے اگر کوئی کہتا ہے تو آخر یہ کلام جو کسی نے لکھا اب اس پر یہ کیا ضرورت ہے کہ کوئی خامہ کا بدگما نہیں کرے کہ یہ ویسے ہی اس نے لکھ دیا ہو سکتا ہے وہ خوف خدا کی وجہ سے لکھا ہو اس نے اور نہ بھی لکھا ہو تو ہو سکتا ہے کہ اپنے بزرگوں کی پیروی میں یہ اس میں لکھا ہو نہیں کلام لکھنے والے یا اس کا نہیں ہے لیکن جو اس وقت ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سن رہے ہوتے ہیں محفل میں کلام چل رہا ہوتا ہے تو کیا سب کی یہ کیفیت کا ہونا لازمی ہے کوئی ضروری نہیں ہے زمانے کے ولی اور عاشق رسول امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا بھی ایک شعر ہے نا فکر معاش بد بلا ہولے محد جاں گزا لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدلنے یعنی روزی روزگار کا اور معاش کا اور خاندانی مسائل اور ہزار مسائل ہیں ایک تو یہ پھر یہ کہ ہولے مہاد مہاد میں دوبارہ اٹھایا جانا مرنے کے بعد اٹھایا جانا تو مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا ایک اپنا دھڑکا اور خوف کے پتہ نہیں قیامت کے دن کیا ہوگا تو ان ساری صورتوں کا خوف پالنا پڑ رہا ہے اور یہ خوف جو ہے نا یہ جان گھلایا جا رہا ہے تو کاش یعنی کہ روح بدن میں ہی نہ آتی پھر مولا حسن خان ان کے جو بھائی جان ہیں یہ اس کے رسول میں ڈوب کر فرما رہے ہیں اگر قسمت سے میں ان کی گلی کی خاک ہو جاتا ان کی میں نے سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یعنی مدینہ کی گلی اگر قسمت سے میں ان کی گلی کی خاک ہو جاتا غم کونین کا سارا بکھیڑا پاک ہو جاتا بکھیڑا مانے جھگڑا یہ مور ہے یعنی کہ کونین مانے دونوں جہاں تو دونوں جہاں کے سارے مسائل جو ختم ہو جاتے میں اگر انسان بننے کے بدلے مدینے کی مٹی بنا ہوتا ہے یعنی آپ کی وجہ سے تو لگتا ہے کہ ہر ایک کی گویا کے اس طرح کی کیفیت اس کو بنانی چاہیے بے شک کہ ایمان کے ضائع ہونے کا خدشہ اندیشہ یہ لگا ہی ہے کوئی گارنٹی لے کر آیا نہیں ہے کہ وہ اپنا ایمان سلامت لے کر ہی جائے گا بے شک ہر ایک کو یہ ڈر ہونا بھی چاہیے جی کہ اعلیٰ امام علیہ سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتح و رضویہ میں علماء کرام کا یہ قول نقل فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ جس سے جیتے جی سلب یہ خلاصہ ہی ہے جس کو جیتے جی سلب ایمان یعنی ایمان کے ضائع ہونے کا ڈر نہیں ہوتا تو ڈر ہے کہ موت کے وقت کہیں اس کا ایمان برباد نہ کر دیا جائے تو یہ ڈر ہونا چاہیے کہ کہیں کیونکہ میری تقدیر میں کیا ہے مجھے بھی نہیں پتا کہ میں سعید لکھا گیا ہوں کہ بد لکھا گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا یہ ہر ایک کے لیے لازمی ہے ہم ہم سب کے لیے لازمی ہے کیونکہ امام زہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب القبائر میں اللہ کی خفیہ تدبیر سے نہ ڈرنے کو گناہ کبیرہ لکھا گیا ہے لکھا ہے کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے یعنی اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا ہی چاہیے کہ نہ جانے میرا خاتمہ کیا ہوگا میں ایمان سلامت لے کے جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا میری نزا کی کیفیت کیا ہوگی میرا موت کا عالم کیا ہوگا میری قبر میں کیا ہوگا کیونکہ جس طرح انسان یکساں جیتا نہیں ہے اس طرح یکساں مرتا نہیں ہے جس طرح یکساں مرتا نہیں ہے نا تو سب کی خبریں بھی یکساں نہیں ہوا کرتی اس طرح سب کا اٹھنا بھی یکساں نہیں ہے ہر شد اپنی نیت اٹھایا جائے گا تو یہ سارے وہ باتیں ہیں جو ہم جن ماحول میں رہتے ہیں یہ دنیا کی چکا چوند ہمیں ان باتوں کی طرف توجہ نہیں کرنے دیتی اگر ہم عاشقۂ رسول کی صحبت میں بیٹھے ہیں مذہبی ماحول میں رہیں دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں رہیں مدنی قافلوں میں سفر کریں قرآن پاک تنز ایمان ماں ترجمہ و تفسیر اس کا مطالعہ کریں دیگر اس طرح کتابیں امیر سنت کی کتاب ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جو اس کا مقدمہ پڑے صرف جو شروع میں جو اس کا مقدمہ لکھا گیا ہے شروع میں اس کی وضاحت لکھی گئی ہے کہ کس قدر ایمان کے ضائع ہونے کا ڈر ہونا چاہیے اور ایمان کے ضائع ہو جانے کا کس قدر اندیشہ رہتا ہو بندے کے دل کے اندر وہ ڈرتا رہے اس چیز سے اور اسے بزرگوں کے واقعات بھی لکھے ہیں آیتیں بھی لکھی ہوئی ہے کہ کس طرح ایک ایمان والا مرتد ہو سکتا ہے وہ ساری صورتیں لکھی گئی اور ویسے ہم دیکھتے بھی ہیں ابھی پچھلے دنوں ہمارے اسلام افریقہ کے مدنی قافلے میں تھے ایک ہسپتال گئے کسی کی یادت کے لیے پتا چلا بیمار ہیں تو ان کی جو ساتھی بستر کے اوپر ایک بڑی عمر کا شخص لیٹا ہوا تھا چاہ گئے چلو اس کی بھی یادت کر لیتے ہیں گئے تو پتا چلا کہ غیر مسلم ہے بڑی عمر کا تھا بوڑھا ٹائپ کا تھا تو انہوں نے موقع غنیمت جانا اور اسے اسلام کی دعوت پیش کی کچھ سوال جواب ہوئے اور وہ شخص جو ان کے مذہب کا مذہبی پیشوا تھا اس نے ہمارے مبلگین کی جو مدنی قافلے کے مسافر تھے ان کی نیکی کی دعوت قبول کی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا آپ غور کیجئے کہ یہ شخص جو بستر پہ لیٹا تھا جس نے اپنی ساری زندگی اپنے مذہب میں گزاری یعنی کفر میں گزاری جو اس کے متعلق جو آئی اطلاع غیر مسلم تھا تو اب موت سے پینتالیس منٹ پہلے اس کو اللہ تعالیٰ کے کرم سے ایمان کی نعمت نصیب ہو گئی تو غور کیجئے کہ جس طرح اس شخص کو موت سے پینتالیس منٹ پہلے ایمان کی نعمت نصیب ہو تو اللہ کی خفیہ تد بھی نہ جانے کس کا ایمان کس وقت ضائع ہو جائے برباد ہو جائے اور گناہوں کی وجہ سے ایمان ضائع ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ جو ہمیں علماء کرام نے بتایا وہ ہے کسی پیے کامل کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دینا یعنی مرید بن جانا مثال کے طور پر امیر علیہ سنت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید بناتے ہیں اور ہمارے غوث اعظم علیہ رحمت اللہ علیہ اکرم فرماتے کہ میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا یعنی ایمان یعنی کتنا کس قدر بڑی نعمت ہے کہ بندہ مرنے سے پہلے ایمان دنیا سے توبہ کر کے مرے اور خود فرما دے سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی لے کہ قیامت کے روز میں اس وقت قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروا لو اور پھر امیر سدت الحمد للہ توبہ بھی کروا دیں بیت سے پہلے تو توبہ کا یہ کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جس سے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے تو تمام اسلامی بھائیوں مدنی چلنے کے ناظرین سب سے یہ مدنی التجا ہے کہ ابھی ایمان کی سلامتی ایمان کے رہنے نہ رہنے کے متعلق ابھی امیر سنت کے ہم نے مدنی پھول لیے تو آئیے ایک صورت ہم اپنے ایمان کے تحفظ کی یہ بھی نکالیں اللہ کی رحمت شامل حال رہے گی تو ایمان سلامت بھی رہے گا ان شاء اللہ از وجل کہ ہم برید ہو جائیں تو امیر سنت جیسے فرمائے آپ اسی طرح دوڑاتے چلے جائیے ان شاء اللہ از وجل امیر سنت کا مرید بن جائیں گے اور اس طرح غوث پاک رحمت اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی غلامی بھی نصیب ہو جائے گی باپا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ توبہ بھی کرا دے اور ہمیں بیت بھی کروا دے سلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وحلہ علی کا وا یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم توبہ کرتا ہوں میں اپنا اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وحدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا مد مذہبوں اور برے لوگوں کی سوچ سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چگلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وحدے پر ثابت قدم رکھ مرید ہوتا ہوں میں خاندان پالی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث سے رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں پاک کے غلاموں میں اٹھا سلا تو علیک یا نبی اللہ آلك وصحابك يا نور اللہ کاش کے میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا کاش کے میں دنیا میں کا سب قبر کا ہر غم ختم ہو گیا ہوتا قبر حشر کا ہر غم ختم ہو گیا ہوتا قبر و اشر کا ہر غم ختم ہو گیا ہو ہاں ہاں مدینے کائی تم کا سیگ والا چت گیا ہوتا سینگ والا چت کبرا میں گایا گیا ہوتا تار بل

سہرا پڑا ہوتا مرغ زارے کنی کی تکلی سب ہنسے بڑھ کر کاش مرغ مرغ بن بن کے سب ہو گیا مرغ بن کے پیبا میں سب ہو بنا ہوا ہوتا قبر و حشر کا سب غم ختم لوٹتے مارے نا مرتا نہ جانے نیک آخر کب بنو گایا رسول جانے نیک آخر کب بنوں گا یا رسول اللہ نہ جانے نیک آخر کب بنوں رسول ڈاکٹر رے پار اسیا پل سر اب بار ہو کیسے ہے سر رے پار اسیا پل سیر اب با پر نہ دو سب میں گرو گایا رسول اللہ گناہ کروں گا یا رسول اللہ کروں گا کروں گا کیا اندھیرا کا اکیلے خوف آتا ہے اندھیرا کھاتا ہے اکیلے تنہا قبر میں کیوں کر گا یا رسول اللہ شدائد نظر کے کیسے سہو گا یا رسول اللہ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 آج ہم دیکھتے ہی ہیں بپا کہ یہ جیسے کہ شدائی نزآ کے کیسے سہوں گا یہ ہے اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا نہیں ہے نہیں اب کیا کروں گا پل سرات پار کیسے کروں گا یہ سب جو کیفیات ہیں یہ آج ہمارے معاشرے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ملتی کیوں نہیں ہے بہت جیسا کہ بہت کم ہی ایسے شاید افراد رہ گئے جن کا مطلب اس طرح کی سوچ یا تو تسلسل کہہ دیا جائے یا مطلب بنی ہوئی ہو یہ کہہ دیا جائے نہ ہونے کی کیا وجوہات ہیں مقصد یہ کہ وہ جس کے اندر یہ کیفیت ہے کیا وہ ہمیں ظاہر کرے ضروری ہے کہ ہر ایک کی کیفیت کا ہم پر اظہار ہو اظہار اب جیسے اتنے سارے بیٹھے ہیں اب ان کے اندر نردہ کی سختیوں کا احساس نہیں ہے اس کا کیا کرینا نہیں یہ تو کہہ بھی نہیں رہا ہوں نا میں کہ ان میں نہیں ہے ان میں نہیں ہے مگر ایک اپنی موٹی عقل میں یہ آتا ہے کہ جن کی یہ کیفیات ہوں گی ان کا ظاہر بھی اس بات کی کچھ نہ کچھ ترجمانی کرے گا کم از کم یہ کہ جو اگر اس سوچ کا حامل ہوگا تو وہ نمازیں کیا قضا کرے گا جب اس سوچ کا حامل ہوگا تو کیا وہ یوں بے باقی کے ساتھ سنتوں سے روگردانی کرے گا جو ان سوچوں کا حامل ہوگا کیا وہ اس طرح سود رشوت جھوٹ ملاوٹ اور طرح طرح کے شراب جوئے اور بدکاری جیسے گناہوں میں کیا مبتلا ہوگا جس کو عادت کہتے ہیں ایک معاشرے کے اندر جو میں ایک عرض کرنا چاہ رہا ہوں تو کیا یہ ہوگا میں یہ نہیں کہتا کہ ان میں نہیں ہے ان میں نہیں ہے ان میں نہیں ہے لیکن جب ہم بیٹھتے کسی کے ساتھ جیسے اب یہ عید کے دن ہے ملاقات کریں یا کوئی رشتہ داروں میں آپس میں بیٹھے کریں تو جو آپس کی گفتگو ہوتی ہے اس میں اتنی بے باکی ہوتی ہے نہ کا ان کو پتا ہوتا ہے نہ چکلی کا کسی کو پتا ہوتا ہے نہ دل آزاریوں کا کسی کو احساس ہوتا ہے تو بالکل جیسے احساس نہیں ہوتا ہے تو بعد سے ہو جاتا ہے پھر فیل کرتا گیا اور پھر اظہار کرتا گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے وہ آپ کی بات درست ہے کہ اس کا احساس بہت کم ہے مگر یہ اپنا اپنا وقت ہوتا ہے بعض اوقات اس طرح کے سخت گناہ گار جو ہوتے ہیں نا جو اس طرح کے عدل اعلان گناہوں میں پڑے ہوتے ہیں کبھی کبھی ان کو بھی ان باتوں کا احساس ہو جاتا ہے اور یہ روتے بھی دیکھے جاتے ہیں تڑپتے بھی دیکھے جاتے ہیں فکر انگیز باتیں بھی کرتے سنے جاتے ہیں لیکن یہ کہ ان چیزوں کا غلبہ ان پر نہیں ہوتا یا بھول جاتے ہیں یا اس وقت جب یہ گناہ کرتے ہیں تو ان چیزوں کو فراموش کر جاتے ہیں البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکثریت اس وقت غفلت میں مبتلا ہے اور حقیقی معنوں میں جس کو ان چیزوں کا احساس ہو واقعی گناہوں سے وہ بچتا نظر آئے گا بہت زیادہ گناہوں کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ ان کا احساس نہ ہو انہیں کم ہو پتا سب کو ہوتا ہے کہ ہمیں مرنا ہے کس کو پتا نہیں کہ مرنا ہے قبر میں اندھیرا یہ کون نہیں جانتا لیکن بس اس کا یوں سمجھو ادراک نہیں ہے سمجھ نہیں ہے حالانکہ موت کا ہر ایک کو پتا کہ مجھے مرنا ہے مگر افسوس کے غفلت ہے ورنہ حدیثوں میں ہے کہ اگر جانور کو موت کا علم ہوتا تو وہ یعنی کوئی فربے جانور یعنی تگڑا جانور تمہیں کھانے کو نہ ملتا حضرت سیدنا عیسیٰ رح اللہ علیہ نبی علیہ السلط والسلام ایک بار کسی اونٹ اونٹ کے غول سے گزرے ایک اونٹ بہت تازہ تھا اور بہت تگڑا تھا اور بہت مستی کر رہا تھا آپ اس کے قریب گئے کان میں کچھ کہا اور تشریف لے گئے کچھ دن دو تین دنوں کے بعد پھر وہاں سے گزرے ہوں گے یہ چند روز کے بعد تو اسی اونٹ کو دیکھا کہ کونے میں سست پڑا اور سوکھ گئے تو آپ الابی نا سلامت السلام نے اس کے چروائے سے فرمایا کہ یہ وہی اونٹ نہیں جو بہت تازہ تگڑا تھا اور مستیاں بھی کر رہا تھا یہ وہی اونٹ ہے چروائے نے اقرار کیا تو فرمایا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے کہ اور کچھ تو میں نہیں جانتا ایک صاحب گزرے تھے اور انہوں نے کچھ کان میں اس کے کہا تھا اس کے بعد سے اس کی کیفیت جو یہ ہو گئی ہے اور اس نے چرنا چھوڑ دیا ہے دانا نہیں چرتا گھاس نہیں چرتا تو حضرت سیدنا عیسیٰ رح اللہ علیہ نبی علیہ صلاح السلام نے اس کے کان میں کہا تھا کہ تم مرنے والے ہو ان کا میت ان قریب تو میت ہو جاؤ گے مر جاؤ گے تو اس پر یہ کہ اس کی کیفیت یہ بنی تھی چرنا چھوڑ دیا ہمیں تو لاکھ یعنی کوئی سمجھائے کہ ان قریب مر جاؤ گے مر جاؤ گے تو بے باقی کا عالم یہ کہ کہتے ہیں کہ یار تو پتہ ہم کو بھی سب کو مرنا ہے تعزیت کرنے بھی جاتے ہیں تو بھی کہتے ہیں کہ یار صبر کرو رو نہیں سب کو مرنا ہے ہم کو بھی مرنا ہے یہ یعنی یوں کہتے ہیں اور یہ ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ مرنا ہے لیکن بس شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے جبکہ جانور جو ہے وہ ظاہر ہے کہ مکلف نہیں ہے اس کو بارہ لیے کہ اس میں یہ کوالٹی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو موت کے موت کا اجرا ہی نہیں دیا سمجھ ہی نہیں دی کوئی علم ہی نہیں ہے موت کا یہ بھی ایک نعمت ہے ہمارے لیے کہ اگر موت کا اس کو علم دیتا تو ہم پھر عمدہ جانور کھانے کو ترس جاتے اللہ کی شان واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد میرا بابا یہ ذہن اندر ہے مثال کے تمہیں ایک کروڑ مسلمانوں کو کھڑا کرے ایک جیس تک مذہبی ماحول کے لوگ ہوتے ہیں ایک عاشقان رسول کے جو معاملات ہیں ایک ماحول ہوتا ہے جس میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں ان کو ایک جدا کر دیں ان کے علاوہ اب ایک کروڑ مسلمانوں کو کسی میدان میں جمع کریں ان کو کہیں کہ جان کنی کی تکلیفیں بیان کریں نزا کی تکلیف اس کو بولتے ہیں یہ ذرا بیان کریں خبر کا معاملہ کیا ہوتا ہے یہ ذرا بیان کریں اندھیری خبر کیا ہوتی ہے یہ ذرا بیان کریں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک سے بہت بڑی تعداد ہوگی جو صرف یوں آنکھیں پاڑ کر دیکھتی رہے گی کہ یہ کیا بول رہے ہیں یہ کیا ہوتا ہے آپ کو نہیں لگتا سب کو سب میں قوتیں بیان نہیں ہوتی سمجھتے ہیں لیکن اپنے حافظ ضمیر کو وہ الفاظ کے قالب میں ڈالنے سے قاصر ہوتے ہیں بول نہیں سکتے اندازہ ہے سب کو جبھی تو یہ روتے ہیں اس کے باندھ باندھ کے لوگ روتے ہیں عوام میں بھی جب یہ اپنا جیسے بڑے اجتماعات میں بیانات ہوتے ہیں تو عام آدمی بھی روتے ہیں یہ آئے نا ماحول میں میں ان کو بھی ساتھ ماحول کے پہلے سے بھی یعنی کہ جو بالکل فرسٹ ٹائم آیا وہ بھی روتا دیکھا جاتا ہے اور پھر وہ بہرحال ماحول میں بھی آ جاتا ہے بعض نہیں آتے صرف روتے ہیں ہم نے شیوڈ دیکھے روتے بے نمازی بھی روتے تو خوف خدا بالکل بھی نہیں ہے ایسا ایسا کوئی بھی مسلمان نہیں ہوگا اس کو احساس ہوتا ہے لیکن وہ نفس کی اور شیطان کی چالوں میں آ کر گنا کر گزرتے ہیں اب یہ کہ جیسے ہم لوگ ہیں ہم اگرچہ ظاہری طور پر تو بہت اچھے ہیں دیکھنے والا ہم کو کیا کیا سمجھتا ہے لیکن ہم سب کے سب اپنے ضمیر پر کو اپنے کردار کا جائزہ لیں تو پتہ نہیں کتنی نافرمانی ہم بھی کرتے ہیں اب کوئی یہ کہ کہاں کرتا ہے کوئی چھپ کر کرتا ہے تو یہ کہ نافرمانیاں عموماً کرتے ہیں اور بہت ساری نافرمانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اگر سب کے سامنے بھی کی جائے تو عوام کو اس کا شعور ہی نہیں مثلاً غیبت کیا ہمارے حلیے والے غیبت نہیں کرتے عوام کو پتہ ہی نہیں کہ غیبت کر رہا ہے برا کر رہا ہے یہ تو سمجھے گا یہ مولانا بولتا ہے یہ صحیح ہوگا اور یوں مطلب مذہبی حلیے والوں کی بے احتیاطیوں بے احتیاطیوں کی وجہ سے بھی یہ امت کی خواری ہو رہی ہے اور لوگ گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں اور دین سے دور ہو رہے ہیں تو اس نے خصوصاً جس نے مذہبی حلیہ بنا لیا اس کی ایک ڈیوٹی لگ گئی کہ اب اس کو مزید لوگوں سے بہت احتیاط کرنی کہ کہیں تمہاری وجہ تو بلکہ آپ تو باتوں کا صحیح کر رہے ہوں گے لیکن وہ ایسا کام کر رہے ہوں گے کہ یہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ غلط کر رہے ہیں اب مثال کے طور پر میں کھڑے ہو کر پانی پیوں تو آپ میں سے کتنے ہوں گے جو سوچیں گے آپ میں سے سوچیں گے یار یہ اس کو کیا ہو گیا کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے مگر کیونکہ آپ بہت قریب کے ہیں اس لیے یہ سوچیں گے شاید آپ زمزم ہوگا یہ تو الیاس بیٹھ کر پانی پیتا کہ یہ سنت ہے مدنی چینل کے ناظرین کیا کریں یہ بولیں گے کھڑے ہو کر پانی کیوں پیتا ہے تو کیا ہو گیا تو ایسے موقع پر جب کہ میں نے درست کام کیا سنت پر عمل کیا اب مجھے چاہیے کہ میں وضاحت کر دوں کہ یہ آب زمزم ہے اور کھڑے ہو کر پینا اس کو سنت ہے کعبے کی طرف رخ بھی ہونا چاہیے اور جو پی کر دعا مانگیں گے یا جس نیت سے یہ پیئیں گے وہ انشاءاللہ کام بھی بن جائے تو ایسے موقع پر کہ کہیں کوئی ایسا جائز کام کرنا پڑے کہ یا کیا جائے اور لوگوں کے نزدیک وہ تعجب میں ڈالنے والا ہو تو ادھر کر دینا چاہیے وضاحت کر دینی چاہیے اور اگر ایسا کام ہو کہ ہو جائے تو مگر وزاد سے بھی لوگوں کا ذہن نہیں بنے گا پھر ایسے کام سے بچنا چاہیے جس کے لیے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ خاصا دیگل اما آما آگے نہیں مناسب کرنی جو کام خاصوں میں کیا جاتا ہے وہ آموں میں نہ کیا جائے کہ ان کی سمجھ سے ورا الورا ہوگا بولے نا قدر مناسب ان لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو اور یہ بھی روایتوں میں کہ لوگوں کے سامنے ایسی بات مت کرو جو ان کی عقل میں نہ آئے کہ ورنہ کسی کے لیے یہ گمراہی کا باعث بن جائے گی بات سو فیصد ہی صحیح ہوگی لیکن یہ نہیں اس کو ہضم کر سکے گا سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے کا ارشاد ہے بخاری شریف جس کا مضمون کچھ یہی ہے کہ آپ فرماتے کہ میں تم لوگوں میں نے وہ وہ باتیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنی ہے اور سیکھی ہے کہ میں اگر تم پر اظہار کر دوں تو تم میرا گلا کاٹ دو گے تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گے اب کہ کس کو رہے تھے وہ کم از کم تابعین کو کہہ رہے ہوں گے کہ جنہوں نے ان کو ایمان کی نظر سے دیکھا وہ تابع ہوئی ہے اگر صحابہ سے نہیں بھی فرما تابے تابعین سے فرما رہے ہوں گے کہ تابعین و طبع تابعین کی اکثریت غیر فاسق ہوئی ہے فاسقین ہوئے ان میں لیکن کم یہ زیادہ تر صالحین تھے تابعین طبع تابعین بس ان تین ادوار کے بعد قرون ثلاثہ بولتے ہیں اس کو صحابہ کا دور تو بالکل مدینہ مدینہ بہت ہی زبردست دور تھا ایک بھی صحابی فاسق نہیں تھا بلکہ سارے کے سارے صحابی عادل تھے عادل اور قطعی جنت تابعین میں اور طب تابعین میں کچھ فاسقین بھی ہوئے ہیں لیکن اکثریت جو تھی وہ کاملین کی تھی اور نیک لوگ تھے یہ صالحین کا دور تھا ان کے بعد جو کچھ ہوا اللہ رحم کرے وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ ان تینوں کے بعد موٹاپا ظاہر ہوگا اللہ موٹاپا جی ہاں، موٹاپا ظاہر ہوگا اور ہم دیکھ رہے ہیں جس کو دیکھو بم بنا پھر رہے یعنی وہ خوب ڈٹ کے کھائیں گے اور پیئیں گے اور مطلب مشتنڈے بن کے پھرتے ہیں تو یہ موٹاپا غفلت کی بھی تو علامت ہے کہ اس کو مطلب پڑی نہیں ہے کھائے جا رہا ہے جانور کی طرح جھگڑے جا رہا ہے جو آ رہا ہے جس میں مارا اندر جو آیا اندر کہاں کا حرام کہاں کا حلال جو صاحب کھلا ہے وہ چٹ کیجیے لیکن کسی بھی فربے شخص کو دیکھ کر ہمیں یہ بدگمانی کی ضرورت نہیں کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوا کیونکہ بالوں کا مرض بھی ہوتے ہیں اسے کہ جس سے بندے کا بدن پھول جاتا ہے اور بڑا معقول آدمی ہوتا ہے مگر بکثرت لوگ جو یعنی نہیں یہ کوئی کوئی ہوگا بکثرت لوگ زیادہ کھانے پینے کی وجہ سے موٹے ہوتے ہیں بابا آپ نے کئی مرتبہ یہ موٹاپے کے حوالے سے زیادہ کھانے پینے کے حوالے سے بیانات ارشاد فرمائے مگر اب یہ ارشاد فرمائے کہ جب ہم کسی واقعی مطلب کہ موٹے آدمی کو جس کو خوش کرنے کے لیے صحت مند آدمی کہا جاتا ہے جب ہم اس سے بات کرتے ہیں اور آپ کو میں نے بعض اوقات دیکھا ہے کہ آپ جب اس کی غذا کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں تو وہ یہی کہتا ہے کہ میں پیپ میں تو کہاں کھاتا ہوں میں کہاں کھاتا تو یہ ایک تعداد ہے جو کہتی ہے کہ ہم بھائی ہم نہیں کھاتے پیٹ بھر کر آپ بھلے کہتے ہیں کہ ہم لوگ پیٹ بھر کے کھاتے ہم لوگ پیٹ بھر کے نہیں کھاتے میں تو اتنی اتنی ایک روٹی کھاتا ہوں اتنا بڑا چاول کھاتا ہوں اتنی سی ایک روٹی کھاتا ہوں کہاں پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہوں دن میں دو بوتلیں پیتا ہوں ہاں تو زیادہ تھوڑی پیتا ہوں اچھا نہیں تو چار پانچ چائے ہو جاتی ہے دن میں اچھا پیالیاں یا پیالے دنیا چائے پیتی ہے دنیا بوتے پیتی تو سب موٹے تھوڑی ہو جاتے ہیں کتنے ایسے ہزاروں دبلے ملیں گے آپ کو بابا شریف میں جلد آٹھ صفحہ تین سو انتالیس پر یہ حدیث شریف ہے جس کا خلاصہ ہے کہ اظہار نبوت سے ایک سو بیس برس تک زمانۂ صحابہ یعنی قریب سو ہجری تک زمانۂ تابعین سو تا ایک سو ستر ہجری زمانۂ تب تابعین ایک سو ستر تا دو سو بیس اس کے بعد مسلمانوں میں بڑے فتنے اور تفرق بازیاں ہوں گی اس میں یہ تو یہ تو خلاصہ ہے حدیث شریف کا ٹھیک ہے نا اور حدیث کے الفاظ جو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم جو مروی ہے وہ الفاظ ہیں حروف فی مسمن یعنی اور ان میں موٹاپا ظاہر ہوگا یہ میں نے لکھ لیے تھے الفاظ یہ بالکل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سو فیصدی سامنے ہے ہمارے اور ٹھیک ہے جو پتلے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن پہلے اس طرح لوگ موٹے نہیں ہوتے تھے کیا ہے مطلب پتلا آدمی بابا ہمارے سامنے کھا پی رہا ہے اپنے اپنے دیکھتے یار کھاتے ہیں تو دو دو دو مطلب یوں اٹھا کر کے کلو وزن بڑھ جاتا ہے اور اپنے سامنے وہ ہم سے ڈبل کھا گیا اور وہیں وہیں کا ہوا ہے یہ بازوں کی وہ آٹی ایسی ہوتی ہے کہ وہ بڑھتے نہیں ہیں ان کے بدن لیکن ذرا میدا ان کا تباہ ہو جاتا ہے میدا کس نے دیکھا ہے ہاں، ہاضمے کی دوائیں اور گولیاں اور یہ بھی تو انہوں نے خریدنی ہے نا کون خریدے گا کیا جو مطلب ہے یعنی کہ ایک تہائی حصہ پیٹ یعنی کھائے گا جیسے ادیشری میں کہ ایک بھوک کے تین حصے کرو ایک تہائی غذا ایک تہائی پانی ایک تہائی ہوا تو کیا یہ جو یہ کرے گا وہ کیا چورن خریدے گا ہاضمے کے اللہ اللہ حکمر اللہ اکبر اللہ ہوں ہاں مدینہ مدینہ تو پھر یہ امیر سنت کا کافی عرصے سے یہ ایک یوں سمجھیے کہ مدنی انقلاب لا رہے ہیں اس میں کیا موٹا کے خلاف موٹاپے کے خلاف جنگ جاری رہے گی نہیں ہوگا ایسا ہمارے مبلغین کی تعداد خصوصاً کے حوالے تو بم کی طرح دکھاتے ہو اب نہیں کے خلاف جنگ بھی کرو گے آپ یو کے متعلق تقریباً پھولے سر بابا یو کے میں امریکہ میں ہمارے اسلام آباد یو کے کے ہی ہیں یہاں بیٹھے بھی ہوئے سب روٹی آئیں گے مطلب یہ بابا اصل میں ان کا بہت بڑا جو حصہ نا کھانے کا وہ فاسٹ فوڈ پر ہے نا جو مگر ہاں۔ جو ہوتے ہیں وہ آپ کو کولڈ ڈرنک اور فاسٹ فوڈ بہت زیادہ مطلب ایک قصر سے استعمال ہے یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ موٹاپا آ جاتا ہے تو اگر ہم ایک بات میں آپ کروں یوں تو آپ کو ڈائٹ کے کافی پیکیجز ملیں گے امیر سنت کا جو ایک رسالہ ہے وزن کم کرنے کا طریقہ یہ بھی آپ استعمال کریں اس کو پڑھیں ابھی پچھلے جو میں حصہ میں بتا رہے تھے کہ حالانکہ وہ مطلب اتنے زیادہ موٹا مطلب ان کا موٹاپا نہیں ہے نارمل اسلام بھائی ہے وہ بتا رہے تھے کہ میں نے امید سنت کا یہ رسالہ پڑھا چند دنوں کے اندر پانچ پانچ سے چھ کلو بتا رہے تھے نا جی پانچ سے چھ کلو وزن بتا رہے تھے نا ایک اسلام جو رسالہ پڑا جی جی جی جی ہاں۔ آپ کچھ بتا تو رہے تھے پانچ کلو رسالہ پڑھنے کے بعد پانچ کلو انہوں نے کہا میں نے کولڈ ڈرنک چھوڑی ہے نہ صرف میں نے کولڈ ڈرنک چوری میرا پانچ کلو وزن نیچے آ گیا صرف رسالا پڑ کر تو یوں اگر آپ یہ رسالہ لے لیں نا اور پیٹ کا کفل مدینہ کتاب ہے آداب تام ہے یہ فیضان سنت کے اندر یہ دونوں کتابیں بھی موجود ہیں باب موجود ہیں فیضان سنت کے اس کا مطالعہ کر لیں اور وزن کم کرنے کا طریقہ تو بہت مختصر سا رسالہ ہے یہ لے لیں انشاءاللہ شاء اللہ پھر اس پر عمل کریں تو اللہ کی رحمت سے بہت کچھ اس کے فوائد ہوں گے کیونکہ اور جو پیکیجز ہیں اس کے تو دیکھتے ہیں لیکن امیر اس نے بہت ہی پیاری بات ارشاد فرمائی ہم یہاں قربانی کے لیے گئے تھے دو دن پہلے کل کل کی بات ہے تو آپ فرما دے جانوروں کی قربانیاں تھی وہاں بھی باپا نے ان کی مطلب وہاں بھی شرکت تھی تو بابا فرما رہے تھے کہ میں نے احتیاط کی لیکن اب میں سب کھاتا ہوں آپ فرما دیں بابا مگر ڈر ڈر کے کھاتا ہوں ہاں، مگر سب کھاتا ہوں مطلب جو آ جائے ہاں، جو مطلب کہ معافی کو اللہ وہ آ جائے میں کھاتا ہوں تو یہ وہ رسالہ ہے یہ وہ مدنی پھول ہے جس پر امل سنت عمل کیا اور آج ہمارے سامنے ہے ساری پرہیزیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ اگر میرے مدنی نسخے پر عمل کریں گے تو کچھ دیر اس میں نسخے پر عمل کرنے کے لیے پرہیزیاں کرنی پڑیں گی اس کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ کھاؤ پیو خیال ہے یہاں پر موجود ایک تعداد جان جان بڑھاؤ نہیں عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے جان بناؤ میں آپ کو مشورہ یہ وبا میں آپ کو عرض کروں مدنی کہ ناظرین کو بھی کہ یہاں پر ایک تعداد ہوگی اسلام بھائیوں کی جو بھی آپ یہاں دیکھ رہے ہیں ایک بہت مختصر سی تعداد ہے اذان ہو گئی اثر کی جی، بس یہ تھوڑا سا ووٹنگ کروا لو ایک ہاتھ اٹھوا دو کہ یہاں یہ اسلائی میں میں نے پوچھا نہیں ہے نا یہ پری پلان ہے کہ امیر علیہ سنت نے جو وزن کم کرنے کے جو مدنی پل عطا کیے یہاں پر کتنے سے اسلائی آئی ہیں جنہوں نے اس رسالے یا امین مدنی پلوں پر عمل کیا ہو اور ان کا وزن پانچ کلو اور اس سے زیادہ کم ہوا ہو وہ ہاتھ اٹھائیں جی کتنا کم ہوا ہے ان کو مائک دو نا کہ میں نے رسالہ پڑھا اور اتنے دن میں اتنا وزن کم ہوا الحمد للہ زور سے الحمد للہ ٹھیک ہے یہ رسالہ اور یہ مدنی پھول پڑھنے کے بعد الحمد للہ کون سا رسالہ کوشش کرتے رہے کفل مدینہ جو پیٹ کا کفل پیٹ کا کفل مدینہ کتاب فیضان سنت کا باپ پیٹ کا کفل مدینہ آپ نے پڑھا جی یہ فرمائیے جی اس میں جب یہ مدنی پھول پڑے اس کے بعد مطلب کوشش کی اور کوشش کرنے سے الحمد للہ جو سات کلو جو ہے وزن کم ہوا اور اپنی بے احتیاطی ہیں مطلب اس میں استقامت نہیں ملتی اگر واقعی استقامت کے ساتھ عمل کرتے رہیں تو یقیناً وزن کم ہو گئے تھے ایک اسلام بھائی کے جو بیٹے تھے انہوں نے اکیس کلو وزن کم کیا پہچانے پہچانے نہیں نہیں جاتے اکیس کلو وزن کم مطلب بم جیسے تھے بالکل بالکل یعنی کہ ایک اور اسلام میں نے بتایا میں نے چودہ کلو وزن کم کیا تو چودہ کلو بارہ کلو دس کلو یہ کلو کے اندر وزن کم کرنے کے اتنے واقعات میں نے دیکھے ہیں تو آپ ان متنی پھولوں پر عمل کریں انشاءاللہ شاء اللہ جل موٹا پیسے نجات نصیب ہو جائے گی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز وعلیکم السلام فیضان مدینہ میں تو پونا پہ ہاں۔ فیضان مدینہ میں کتنے بجے جماعت ہے پونے پانچ منٹ میں جی، راستہ اس طرف ہے ندیل آپ خلیل خلیل یہ چاہیے یہ چاہیے کیا پکڑتا کیا پکڑ کیا چاہیے یعنی اس کی یہ نابالغ ہے نا اس کے دوں کیسے یہ بیچارے کو بڑی دو دی چاہیے اس میں تو دو تین آ جائیں گی یہ آپ کی ملک ہے آپ کے لیے مباحق اب کیا کر تو کھڑے ہو سر کے پہلے سے یہی اٹھا لاتے اچھا وہ خارش ہونے لوگ یہ بےچارا وہ بچہ ہے نا تو یہ طلب کر رہا تھا ہاں نیو کراچی مجھے بچہ لینا بچوں بیمار ہے میرے کون سے بابا بابا مارٹر کو بیچارے کون سے بابا اللہ تکلیف ہے بابا جی ٹیکسی میں کری نہ خرچ کری مارے صحیح کون سے جی بابا اللہ بیچارے تو روئے تو بس رکو روئے تو بابا بابا گھر ہو کر اب کرے مسکرائے کون سے بس آشی بابا مجھے بچوں مسال جی عمر کی ہے مسکرائے کان ہے کو ریڑھ دیا گا ڈاکٹر جی نہ

اللہ شفا تھا بس نصیب اللہ تعالیٰ جی مرضی ہے اللہ جی رضا تے راضی رہو ان میں بھی انشاءاللہ شاء اللہ ملیں دو اتمال کریں مباح کریں تو جی, جی۔ مالک کی مرضی بس اللہ صبر عطا کرے شفا دیے بچے کے بوتل بوتل بتکل تم واؤن دماغ کم نہ تو کریں گے اللہ عفری کی نماز کا وقت ہو گیا مسجد کا رخ کیجیے مسجد کا رخ کیجیے ملاقاتوں میں رکیں گے تو جماعت آپ کی کہیں چلی نہ جائے جماعت ہے جن کو گوشت چاہیے لیتے جائیے گا یا نماز پڑھ کے لیتے جانا گوشت کہ مسجد میں گوشت نہیں لے جا سکتے نا نماز پڑھ کے آ جائیں گوشت لے جائیں اونٹ کا گوشت انشاءاللہ سنت کی نیت سے کھائیں گے تو ثواب ملے گا آپ پھر نا بیٹا ان شاء اللہ سب خیر تھی دو انشاءاللہ مالک کرم کرے گے پیارے جو سب کے میں پانی وہ توفیل باغ وٹھن بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمت رکھو انشاءاللہ سب خیر تھی دو انشاءاللہ انجوائے ماشاء اللہ باپو عید مبارک ماشاء گھر والے کافی بیمار دعا فرما رہے نام چینج کرنا کیا نام ہے ماشاء اللہ وعلیکم السلام بھرے بعد دیکھانا ہے خیریت جی اللہ اللہ اللہ ماشاء ماشاء ہاں اتری نہ جماعت نہیں مجھے وجہ سے میری وجہ سے آپ کی جماعت جائیے آپ کو تو پڑھی نہیں ہے مگر مجھے آپ کی جماعت کی فکر ہے وعلیکم السلام تین